الباب الثاني والتسعون باب الوقار والسكينة وقار اور سکینت کا بیان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللہ تعالی نے فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں وعن عائشة عنها قالت ما رأيت رسول الله الله صلى عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم متفق عليه اللهوات جمع لهات وهي التي في سقف الفم حضرت عائشہ رضی اللہ اللّہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوے نظر آنے لگیں آپ صرف مسکرایا کرتے تھے بخاری و مسلم